الباب السابع والستون ومئة باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه سفر کے لیے ساتھی تلاش کرنا اور کسی ایک کو اپنا امیر بنانا مستحب ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده رواه البخاري حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کا وہ نقصان معلوم ہو جائے جس کا مجھے علم ہے تو کوئی سوار رات کو اکیلا سفر نہ کرے بخاری وعن عمر بن شعیب عن ابیه عن جده رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة وقال الترمذي حديث حسن حضرت عمر بن شعيب اپنے باب سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سوار ایک شیطان ہے دو سوار دو شیطان ہیں اور تین سوار ایک قافلہ ہے اسے ابو داود ترمزی اور نسائی وغیرہ نے صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام ترمزی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن حضرت ابو سعید اور حضرت ابو حرہ اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین آدمی کسی سفر میں نکلیں تو وہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں یہ حدیث حسن ہے اسے ابو داود نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ساتھی چار ہیں اور بہترین چھوٹا لشکر چار سو کا ہے اور بہترین بڑا لشکر چار ہزار کا ہے اور بارہ ہزار کا لشکر محض تعداد کی قلت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوگا اس کو امام ابو داود اور امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اور امام ترمیزی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے